حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تمتع کے بارے میں منقول ہے کہ یہ صرف ہمارے لیے رخصت تھی سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو گیارہ